اے اپنے پیاروں کے جنازوں کی طویل قطاروں کے ساتھ ساتھ چلنے والے پرعزم سوگواروں ہمت نہ ہارنا دل نہ چھوڑ بیٹھنا کہ سنو افق کے اس پار سے تمہارے پیارے تمہیں کیا پیغام دے رہے ہیں اگر کاشمیر میں ستم کی گھور رات غم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ادھر کاشمیر میں ستم کی گھور رات ادر چاش کاشمیر میں ستم کی گھور رات ہے نگرم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے نگرم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے ادھر چاش میر میں ستم کی گھور رات ہے میرے خدا خدا زمین پہ جا بجا میرا ہی خون ہے میرے خدا زمین پہ جا بجا میرا ہی خون ہے مگر مجھے نہ خوف ڈر نہ غم نہ کچھ جنون ہے مگر مجھے نہ خوف ڈر نہ غم نہ کچھ جنون ہے مجھے تو اپنی قبر میں سکون ہی سکون ہے میری لہت میں ہوں رنگ نور کی برات ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگر چکاش میرے میں ستم کی گور رات ہے لگم کرو مجاہدو دو خدا تمہارے ساتھ ہے سبھی کے انتظار میں ہے بھی باس تو اجل سبھی کے انتظار میں تو ہے موت کی پکار تو سبھی کے واسطے موت کی پکار تو سبھی کے واسطے رہے خدا میں جان دو یہی ہے مسئلے کا حل کبھی بنا نہیں جسے میرے ساتھ ساری کائنات ہے ستم غم کی گور رات ہے نہ غم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے اے غازیو بڑھے چلو شہادتوں کی راہ میں اے غازیو بڑھے چلو شہادتوں کی راہ میں رہے جو منزل رضا اے رب اگر نگاہ میں رہے جو منزل رضا اے رب اگر نگاہ میں بلند مرتبہ ملے گا اس کی بات بارگاہ میں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے گیا سے کاشمیر ملا ستم کی گور رات ہے نہ غم کرو مجاہی دو خدا تمہارے ساتھ ہے تم ہندوؤں کے مورچے پلاگتے بڑھے چلو تم ہندوؤں کے مورچے پلاگتے بڑھے چلو دعائے پتہ اپنے رب سے مانگتے بڑھے چلو دعائے پتہ اپنے رب سے مانگتے بڑھے چلو چمن میں تم سروں کے پھول ٹانگتے بڑھے چلو مجاہدو تمہارے سر پہ تو خدا کا ہاتھ ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگر کاش میری ملا ستم کی گھور رات ہے علم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے اے ناز کاشمیر میں بپا ہے آج کربلا اے ناز کاشمیر میں بپا ہے ہے آج کربلا کے ماں بہنوں بیٹیوں کا زیر تیگ ہے گلا ماؤ بہنوں بیٹیوں کا زیر تیگ ہے گلا دے اپنی بوند بوند سے مجاہدوں کو حوصلہ میری جھیل ڈل کے اب تو ڈل نہیں فرات ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگرچہ کاشمیر میں ستم کی گھور رات ہے اگرچہ کاش کشمیر میں ستم کی گور رات ہے نغم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے نغم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے ساری کائنات